ابتلاء یہود کی تفصیل اس ابتلاء اور آزمائش کی تفصیل یہ ہے کہ سبت کے دن شکار ممنوع تھا لیکن اس روز مچھلیاں سر اٹھائے سطح آب پر اس طرح چھا جاتی کہ سمندر میں دور تک مچھلیاں ہی مچھلیاں تیرتی نظر آتی اور پھر باقی ایام میں یہ مچھلیاں بالکل غائب ہو جاتی ذرا تصور کیجئے کہ جس دن شکار ممنوع ہے اس دن تو مچھلیاں سر اٹھائے سطح آب پر اس طرح تیر رہی ہیں کہ گویا ان کے یہاں کوئی تقریب ہے یا بارات اتری ہوئی ہے اور یہ دن ختم ہوتے ہی پھر وہ غائب اور معاملہ ایک انتہائی حریص اور لالچی قوم کا ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے کیا گزرتی ہوگی اس حریص قوم پر واقعی یہ ایک بڑی آزمائش تھی اور ایک تاریخی لالچی قوم بھلا اس آزمائش کے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکتی تھی ان ظالموں نے یہ کیا کیا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر فاصلوں پر گہرے گہرے کھود لیے سبت کے دن جب اوپر آتی تو وہ ان نالیوں میں نکل آتی اور آ کر گھروں میں گر جاتی اور یہ لوگ دوسرے دنوں میں ان کو پکڑ لیتے گویا اس ہیلا ساز قوم نے ہیلو سے اپنے لیے اس چیز کو حلال کر لیا جس کو اللہ نے ان کے لیے حرام کیا تھا قصے کی تفصیلات جو قرآن نے بیان کی ہے ان سے بہت صاف ستھرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس بستی میں تین قسم کے لوگ موجود تھے نافرمان گروہ ایک وہ جو کھلم کھلا نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا تھے اور پوری ڈہٹائی کے ساتھ اللہ کے حدود پامال کر رہے تھے انہی کی طرف اشارہ ہے جب لوگ احکام سبت کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور انہی کی طرف اس فکرے میں اشارہ ہے کذالک نبلوہم بما كانوا یفسقون اور ہم اسی طرح ان کی پیہم نافرمانی کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے فرش شناس گروہ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کی بے حیائی اور سرکشی سے سخت نالا تھے ساتھ ہی اپنے فریض سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا بھی پورا پورا شعور رکھتے تھے اور انتہائی دلسوزی دردمندی اور جرت و ہمت کے ساتھ وہ اپنا یہ فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بستی کے سرکشوں کو واض و تلقین اور نصیحت و تذکیر کرتے رہتے تھے اور سے روک رہے تھے انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے ان کے حسن انجام کو بیان کیا ہے ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو دوسروں کو برائیوں سے روکتے تھے قرآن کریم کی یہ وضاحت کے ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائیوں سے روک رہے تھے خالص طور پر پیش نظر رکھنے کے قابل ہے دینی حمیت سے محروم اور فرض سے غافل گروہ ایک تیسرا گروہ تھا جو خود برائیوں میں مبتلا نہ تھا اور برائیوں کے برے انجام اور عذاب و ہلاکت کا شعور رکھتا تھا اور خوب اچھی طرح واقف تھا کہ ان کرتوتوں کا انجام ہلاکت ہے یا شدید ترین عذاب مگر یہ لوگ ذہنی طور پر بھی مریض تھے اور اخلاقی طور پر بھی بے ہمت اور بزدل تھے انہیں اپنی ذمہ داری کا شعور نہ تھا یہ اپنی ذاتی نیکی پر قناعت کیے ہوئے تھے اور ماحول کی خرابیوں سے انہیں قرض نہ تھی نہ ان کے اندر یہ ہمت و جرت تھی کہ نافرمانوں کو للکار سکے اور نہ انہیں یہ گوارا تھا کہ کوئی دوسرا انہیں چھیڑے دراصل یہ دینی غیرت و حمیت سے بھی محروم تھے اور دین کے صحیح تصور اور واضح تقاضوں سے بھی ناشنا اور غافل تھے یہ اپنے خول میں سمٹے رہنا چاہتے تھے یہ مایوسی کا شکار تھے ان کی نادانی اور بے حصی اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ خدا کے جو وفادار سپاہی برائیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے اور برائیوں کے خلاف مجاہدانہ کوشش کر رہے تھے یہ گروہ انہیں بھی اس فریضے سے روکتا تم ان ناہنجاروں کو کیوں تلقین کیے چلے جا رہے ہو ان کو سمجھنے کا کیا فائدہ ان کو ہلاک کرنے کا تو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اس بے حمیت غافل اور شکست خوردہ ذہن کی ترجمانی قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے اور اس تیسرے گروہ کی تصویر ان الفاظ میں پیش کی ہے لمتعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا تم ایسے لوگوں کو نصیحت و تلقین کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت ترین عذاب دینے والا ہے دینی غیرت و حمیت سے محروم اور دین کی تبلیغ و اقامت کے فریضے سے غافل گروہ کچھ اس دور کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا بلکہ یہ مخلوق ہر دور میں پائی جاتی ہے آج بھی یہ گروہ موجود ہے یہ اپنی دینداری کے خول میں سمٹا ہوا اپنی خدا شناسی کے زعم میں مبتلا اپنے طرز فکر و عمل ہی کو اصل دین سمجھتا ہے اور اپنے تصور کے تحت خود ہی کو برسر حق تصور کرتا ہے سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس گروہ کا کیا انجام بتایا ہے اور اس ذہن کے بارے میں کیا فیصلہ دیا ہے